حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو گھی اور کھجوریں پیش کی آپ نے فرمایا کھجوروں کو ان کے برتن میں اور گھی کو اس کے مشکیزے میں ڈال دو میں روزے سے ہوں پھر آپ کھڑے ہوئے اور ہمیں دو رکار نفل پڑھائے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت انس کی والدہ اور ام حرام ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں ثابت رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب چٹائی پر کھڑا کیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر 608 سو آٹھ